حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں پہلے تو وہ وحیٰ کلبی رضی اللہ عنہ کو ملی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھائیس